تاکہ ہم نے انہیں جو کچھ دیا تھا اس کی ناشکری کریں اچھا کچھ مزے اڑا لو پھر وہ وقت دور نہیں جب تمہیں سب پتا چل جائے گا